وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار اور پیروی کرنے والے لوگ کہیں گے کہ اے کاش ہم ایک بار دنیا میں لوٹ کر جا سکتے تاکہ ان پیشواؤں سے ویسا ہی اظہار برات کرتے جیسا انہوں نے آج ہم سے کیا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے گا کہ ان کے اعمال ان کے لیے باعث حسرت و ندامت بن گئے اور وہ لوگ عذاب نار سے کبھی بھی نہ نکل سکیں گے جب قیامت کے دن مشرقین دیکھیں گے کہ ان کے نے باطلہ نے ان سے برات کا اعلان کر دیا ہے تو دنیا میں اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم دوبارہ دنیا میں لوٹا دیے جاتے تو ان سے ہم بھی بری ہو جاتے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے لیکن وہ اپنے اس قول میں جھوٹے ہوں گے بلکہ اگر انہیں لوٹا دیا جاتا تو پھر وہی کرتے جو پہلے کرتے رہے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اطلاع دی ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال ان کے سامنے پیش کر دے گا جنہیں وہ حسرت و تعصف کی نگاہوں سے دیکھیں گے لیکن مسل مشہور ہے کہ اب پشتاوت کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت اب تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا جہاں سے وہ کبھی بھی نہیں نکل پائیں گے